www.attableek.com The Reviver of Iman سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إله إله غيرك لا لا إلا إلا الله الله الذي لم يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا أحد الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله كله كله ولك ولك الشكر الملك وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي کلو عليك أنت كما کلک على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشیت ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رزاق ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا اسمة البائس الخائف المستجير ویا راز قطفل صغیر ویا جابر العظم الکثیر ندعو کدعا البائس الفقیر کدعا المستر ضریر دعا من خزات لک رقبتوہ وفازت لک عبرتوہ وزل لک جسمہ ورغم لک انفو اللہم لا تجعلنا بدعائک ربنا شقیا وکلنا رہوف الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وال علی سیدنا و مولانا محمد کما صلی تعالی سیدنا ابراہیم وال علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وال علی سیدنا و مولانا محمد کما بارک تعلیٰ سیدنا ابراہیم وال علی سیدنا ابراہیم احن کا حمید المجید اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به به به به القد وتنفرج الحوائج وتنال الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه کریم ولی و صاحب لمحتی نفسین بےعد کلوم اللہ اللہ صلی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع والا والآفات وہ لنا بها جميع الحاجات وہ بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك بےحا الدرجات وتبلغنا بها بلو الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً اللهم اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي دعوت من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي عين الناس فأزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقبمني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليّ وجل خشيتك أخفف الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقررين من عبادتك اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمة عمري واسلی لی دنیا معاشی واسلی لی الطیفی وصلیفیہ محادی اللہ الحیات زیادت اللی فی کل خیر الموت راحت اللی من کل شر اللہ ممتینسمائے وب سارینا وواتینہ ماحت نا اللہ اللہ عمد السارانا من ظلمنا اللہ عمن سرنا من عدانہ ولا تجل مصیبتنا فی دیننا ولا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تس ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآسنا ولا توسر علينا وأرضنا عنك ورد عنا اللهم الهمنا رشدنا وأيدنا من شرور أنفسنا اللهم اللهم اللهم اللهم نسألك نسألك نسألك الهدى والتقى والغنى علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق بالقدر لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم آتنا افضل ما توتي عبادك الصالحين اللہم لا تنزی منا صالح ما آتیتنا اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجلنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم انا نسلوک من خیر ما سالک من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادک منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي لازيم اللهم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے عیزہ اور اقاری کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشاہد کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب ہمارے مخلصین و محبین محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع امید رکھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما تمام و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کفر و شرک سے شقاق و نفاق سے عجب سے کبر سے خود بینی اور خود پسندی سے بغض سے کینا سے حسد سے بخل سے شوہ سے شہوت سے غضب سے ریا اور سماع سے ہرس اور تما سے سوال اور اشراف نفس سے دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما محاسن اخلاق سے مزین فرما ایمان و یقین سے اسلام و تعت سے تقوا اور تہارت سے اخلاص و للہیت سے زہد و ورا سے تسلیم و رضا سے صبر و شکر سے عفت و عصمت سے جود و سخا سے تواز و انکساری سے تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنا سے تو ہمیں مزین فرما اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبا اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے دوا میں ذکر اور دوا میں تعداد کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستہ نگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور عطا فرما اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد علوم نافیہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اتوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے کا جاریہ بنا دے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خوشو خضو ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما مختلف حیثیتوں سے جو فرائض منصبی اور ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں اللہ پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے اے اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما پل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 ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کی اولاد ہے شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ شیعت اور رابضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار زیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت متحرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما تمام مداری عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو اخلاص اور استقامت عطا فرما ہمت اور حوصلہ عطا فرما ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کی ضروریات کی کفالت فرما ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما اے اللہ جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے اس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما تیرے جو بندے انفرادی یا اجتماعی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی تعمیر کی صورتیں پیدا فرما جو مساجد زیر تعمیر ہیں اللہ ان کو عافیت و سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتی بتا فرما جو اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے اعمال خیر میں ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب کو تیرے دین علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے اس جمع جمع ہونے کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما دے تیری ذات علی کے ساتھ اے اللہ حقیقی نسبت اور تعلق کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس جمع ہونے کے لیے اے اللہ تیرے جن بندوں نے محنتیں اٹھائی ہے مشقتیں اٹھائی اے اللہ انہوں نے خدمات کی اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ قربانیاں دی اے اللہ ان تمام کی قربانیوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر ان کے اور ان کی نسلوں کی ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے اس سفر کے دوران تیرے جن بندوں اور مندیوں نے ہمارے ساتھ محبت کا خدمت کا راحت رسانی کا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا ان سب کو تو اپنی شان شان بہترین بدلہ ہماری طرف سے عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تج سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما ربنا جینا کا نہ فلا تردنا خائبین ربنا تقبل منا ان انت سمی العلیم وطوب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمت www.attableek.com, the reviver of